وسلم کا ہاشم خاندان ان کو کسی طرح کی تکلیف دینا کسی طرح کا دکھ دینا ستانا اس کی کیا حیثیت ہے کیا حکم ہے شرح میں یہ مسئلہ بد مذہبوں بد باطنوں دین دشمنوں یا جاہلوں کم علموں کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے اس سے غلط غلط غلط نتیجے نکالنے شروع کر دیے کیونکہ اس کو غلط سمجھا صحیح سمجھ نہیں پائے یا صحیح سمجھنا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے غلط نتیجے غلط آتا ہوں نکالنے حاصل کرنے شروع کر دیے اور آج کل یہ فتنہ بھی ایک عروج ہے وہ غلط نتیجے اور غلط احکام انہوں نے کیا حاصل کیے کیا نکالے انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو دکھ دینا اللہ رسول کو دکھ دینا ہے کیونکہ حدیث میں آ گیا بخاری مسلم کی فاطمہ تو فاطمہ تو بدآتم منی یریبنی مار وآذاني ويؤذيني ما فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو اس کو تکلیف پہنچائے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے تو اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ رسول کو تکلیف دینا تو کفر ہے جو رسول پاک کو تکلیف دے وہ کافر ہے لہذا انہوں نے کہا صدیق اکبر کافر ہو گیا کیونکہ اس نے سیدہ خاتون جنت کو تکلیف دی انہوں نے وراثت مانگی انہوں نے نہ دی دی تکلیف معاویہ نے علی پاک کو تکلیف دی تو وہ بھی کافر ہو گیا تو ناچیز نے ضروری سمجھا جس طرح دیگر مسائل کو موضوعات پورے عدل و انصاف کے ساتھ اور علمی تحقیق کے ساتھ ہم صحیح بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اس موضوع کو بھی صحیح بیان کر دیں اور جو انصاف کی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو یہ بن گیا اہل بیت اور مسئلہ ایزا اس کی ہم وضاحت کریں گے اس سے پہلے دو باتیں پچھلے موضوعات کی رہ گئی تھی وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ایک بات یہ ہے ہم نے کہا سیدنا معاویہ پاک حسنین کریمین سے افضل ہیں تو کسی نے اعتراض کیا اور یہ اعتراض میرے ذہن میں خود آیا ہے امام حسن پاک کو خلیفہ منتخب کیا گیا حضرت معاویہ سے پہلے مولا علی کے بعد تو خلیفہ بنایا جاتا تھا افضل کو تو پھر تو امام حسن افضل ٹھہرے تو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو جو لوگ حقائق سے بے خبر ہیں اور صحیح تاریخ سے بے خبر ہیں وہ یہاں پر یہ اعتراض اٹھائیں گے اور اس کا جواب نہیں پائیں گے ہم سمجھ کے بیٹھے ہیں تو ہم اللہ کے فضل سے اس کا جواب دیتے ہیں امام حسن بات سمجھنا نقطے کی بات بات امام حسن کو جو خلیفہ بنایا گیا تھا نا وہ جماعتی اور اختلافی بنیاد پر بنایا گیا تھا اتفاقی بنیاد پر نہیں بنایا گیا تھا اہل کوفہ نے یہ اقدام کیا تھا مولا علی کی ایک جماعت تھی مولا علی پاک نے بنائی تھی اس جماعت کا نام تھا جیش الخمیس پچاس ہزار عربی نوجوانوں پچاس ہزار عربی نوجوانوں کی مولا علی نے یہ جماعت بنائی تھی اس کو کہا جاتا تھا جیش الخمیس اس جیش الخمیس پر ایک امیر اپنے مقرر فرمائے تھے جن کا نام شریف تھا قیس قیس بن بن عبادہ قوف یاسین قیس بن سعد بن عبادہ یہ جلیل القدر صحابی تھے ان کے والد گرامی سعد بن عبادہ وہ بھی انصار کے بہت بڑے بزرگ صحابی تھے یہ بھی مولا علی پاک نے ان کو اس پچاس ہزار کے لشکر پر امیر مقرر فرمایا تھا حضرت قیس کو تو یہ حضرت قیس پہلے شخص مبارک تھے جنہوں نے امام حسن کی بیعت کی تھی حضرت معاویہ کے حضرات ادھر بیعت کر چکے تھے شام میں یہ کوفہ اور عراق میں بیعت کر چکے تھے تو یہ دو بیعتیں تھیں بیعت حسن یہ جماعتی بنیاد پر اختلافی بنیاد پر ہوئی حضرت معاویہ کی جماعتی اور اختلافی بنیاد پر ہوئی نہ ادھر اتفاق ہوا نہ ادھر اتفاق ہوا اور جو افضلیت کی دلیل بنائی جاتی ہے وہ اختلافی بیعت نہیں بنائی جاتی اتفاقی بیعت ہوتی ہے اس کو دلیل افضلیت بنایا جاتا ہے اب اگر کسی بیچارے لوڈو کھیلنے والے کو جاہل کو ان چیزوں کی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو نہیں پنگا لینا چاہیے ایسے مسائل میں ارباب حل و عقد اس وقت سمجھے جاتے تھے مہاجرین و انصار جب وہ اتفاق کرتے تھے تو وہ بیعت اتفاقی بن جاتی ہے ادھر مہاجرین و انصار صاحب نے اتفاق نہیں کیا یہ جواب ہو گیا جو فضیلت کا افضلیت کا معیار بنایا جاتا ہے وہ کون سی بیعت ہوتی ہے اتفاقی اختلافی بیعت کو افضلیت کا معیار نہیں بنا سکتے کیوں بھئی ایک جماعت ادھر ہے ایک جماعت ادھر ہے وہ کہتے ہیں وہ افضل ہے وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے اب کیا کرو گے فیصلہ کیسے کرو گے میری بات سمجھ نہیں ہے دوسری بات کسی بکنے والے نے بکا آل ابھی سفیان کو آل محمد پہ فضیلت دی جا رہی ہے اس کا جواب دیتا ہوں جواب دوں فوراً ہو جائے گی آلے یہ کیا منافقت ہے کیا الفاظ ہیں یہی رفظ کی بنیاد ہوتا ہے مجھے آلے ابھی سفیان کو آل محمد پہ ہیں اب جواب سنو ارے بنو تیم آل تیم کو آل محمد پہ فضیلت دی جاتی ہے یہ میری طرف سے سوال ہے آل تیم کو تیم تیج مین تیم آل تیم کو آل محمد پہ فضیلت دی جاتی ہے یہ کیا ظلم ہے آل عدی کو یہ آل عدی کو آل محمد پہ فضیلت دی گئی ارے بنو امیہ کو آل محمد پہ فضیلت دی گئی کیا مطلب حضرت صدیق اکبر قبیلہ تیم کے تھے بولو کیا کہہ رہا ہوں صدیق اکبر کس قبیلے کے تھے تیم اب تیمی ہیں اب قبیلے تیم کے تھے اور تمام اہل سنت کا اتفاق اجماع مولا علی اہل بہن سب کا اتفاق ہے کہ افضل صدیق اکبر ہیں تو اب میں کہوں گا کسی انگریزی ڈڈو کو میں کہوں گا ارے ڈڈو بتا اتنا بڑا ظلم آل محمد پر آل تیم کو فضیلت اور عمر بن خطاب ہے بنو عدی تو آل عدی کو آل محمد پہ فضیلت اور حضرت عثمان غنی ہے بنو امیہ سے تو اے کتے خنزیر ایسی باتیں کرنا رفض اور شیطانیت کی بنیادیں ہیں لانت ہے ایسے نظریہ پر اسلام میں میں نے ایک جملہ دیا تھا دوستوں کو اسلام میں فضیلت کی بنیاد نہ محمد کا در ہے نہ محمد کا گھر ہے بلکہ محمد توجہ بلکہ دین پیمبر ہے اسلام میں نہ در والے دیکھے جاتے ہیں نہ گھر والے دیکھے جاتے ہیں اسلام میں دین پیمبر والے دیکھے جاتے ہیں بڑھوے اسی وجہ سے رسول اکرم نے صاف فرما دیا ولیکن الاسلام افضل حضور نے فرمایا اسلام کی دوستی دین کی دوستی افضل ہے صدیق اکبر کے ساتھ میری دین کی فرمایا دوستی ہے تو دین کی دوستی کی وجہ سے صدیق کو رتبہ ملا ہے اگر دیکھے جاتے فقط در والے تو صدیق کے علاوہ کسی اور کو مل جاتی اگر دیکھے جاتے محض گھر والے تو پھر حضرت عباس حضور کے چاچا کو دی جاتی نہ چاچے کو دی گئی نہ کسی اور کو دی گئی صدیق اکبر کو کیوں دی گئی نہ یہ در کا نہ یہ گھر کا یہ سب سے افضل دین پیمبر کا پیمبر کا یہ تو کتوں کی طرح بھوکتے رہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کیا کہتا ہے قرآن و حدیث کیا کہتا ہے اسلاف کیا کہتے ہیں بزرگان دین کیا کہتے ہیں معیار اسلام کا کیا اسلام کا معیار کوئی در گھر نہیں اسلام کا معیار دین پیمبر ہے اسی حقیقت کو قرآن نے بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پروردگار نے فرمایا ساریاں دے وچوں اللہ دی بارگاہ دے اندر بہتا عزت اکرام والا کرامت والا شرافت والا بزرگی والا شان والا فضیلت والا اوہی جڑا بہتا پرہیزگار ہے یہ نہیں فرمایا جو در والا ہے وہ ہے جو گھر والا ہے وہ ہے حرامیوں کفر کے لفظ نکال کر بیٹھے ہوئے ہو در اور گھر لاؤ میں نے قرآن سنایا تم قرآن پڑھو میں نے حدیث پڑھی تم حدیث پڑھو قرآن نے فرمایا میں یار افضلیت تکوا ہے حدیث نے فرمایا ولیکن کن خلت الاسلام افضل تو حضور کے فرمان نے بھی افضلیت کا معیار اسلام کو بنایا قرآن نے بھی اسلام کو بنا اور تم در گھر اٹھائے پھرتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں یہ شرک کی بو آتی ہے اس کو کہتے ہیں ذاتی حیثیت یہاں ذاتی حیثیت نہیں چلتی یہاں اللہ کی نسبت چلتی ہے آگے بات سمجھ کے نہیں ہے یہ پچھلی بات تھی پچھلے موضوع کی بات ختم ہو گئی اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اہل بیت مسئلہ اللہ کے فضل سے جو حقیقت سنا رہا یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی لیکن تمہارے سارے اسلام کتابوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں اور دنیا میں کسی کی جگہ نہیں ملے گی دیکھے یہ جو ایزا بول رہے ہیں لفظ ایزا دکھ دینا تکلیف دینا بول رہے ہیں نا بات سمجھ ذرا ذرا ہوش سے بیٹھنا بات بہت نازک ہے ایزا چند لفظ ہیں جو آپس میں ملتے جلتے رکھتے ہیں وہ سب کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ سب کی وضاحت ہو جائے ایزا اس کا معنی ہوتا ہے دکھ دینا ایک لفظ ہے محاربت محاربہ اس کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنا ایک ہے مخالفت اس کا معنی آپ سمجھتے ہیں مخالفت بغض اغضاب غضب دلانا غصہ دلانا اگلے کو یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں میرے بھائی بعض روایتوں میں چاہے صحیح ہے چاہے ہے ادھر نہیں جانا بعض روایتوں میں ایسے الفاظ آئے کہیں جن بعض روایتوں میں ایسے الفاظ آئے کہ جن الفاظ سے بندے کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ جی ایزا مخالفہ محاربہ بغض غزب دلانا توہین احانت یہ فلاں شخصیت کی یہ تو خدا رسول کی ہے اور خدا رسول کی مخالفت محاربہ ایزا بغض وغیرہ یہ تو کفر ہے لہذا جس نے بھی ایسی مقدس شخصیات کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ کیا وہ کافر ہو گیا فلان ہو گیا فلان ہو گیا فلان ہو گیا یہ نتائج یا کام شروع کر دیے جاہلوں نے اور آج کل یہ ہوا بہت پھیلی ہوئی ہے پہلے سنا چکا ہوں بخاری مسلم کی حدیث ہے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو بات اس کو مسترب اور پریشان کرتی ہے وہ مجھے کرتی ہے اس کی جو جو بات اس کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ محمد کو تکلیف پہنچاتی ہے لہذا اب نتیجے نکال لیے حضرت صدیق اکبر بھی کافر ہو گئے معاویہ بھی کافر ہو گئے طلحہ زبیر بھی کافر ہو گئے عائشہ بھی کافر ہو گئے سب کافر ہو رکھ کافر ہو گئے بھی تکلیف پہنچا سیدہ کو تکلیف پہنچنا تو مولا علی کو تکلیف پہنچانا تو خدا کو تکلیف پہنچانا بعض ضعیف حدیثیں کہ حضور نے فرما دیا حسن حسین کو مولا علی کو انا سلم سالمت وانا حرب من لمن حربکم میری صلح ہے ان سے جن کے ساتھ تمہاری صلح ہوگی اور میری جنگ ہے ان سے جن کے ساتھ میری جنگ تمہاری جنگ ہوگی تو حسن حسین سے جس نے جنگ کی وہ بھی کافر ہو کیونکہ خدا رسول سے جنگ میرا دوست ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کسی ایک کتاب کو پڑھ کر کسی ایک بات کو پڑھ کر بندہ بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس سے کوئی نتیجہ نکال سکتا جب تک ساری شریعت نگاہ میں نہ ہو نظر میں نہ ہو نصوص اور سب سامنے نہ ہو اس کو کہتے ہیں نصوص جب تک استعاب نصوص نہ ہو کسی مسئلے میں کلام کرنا حرام ہے حرام ہے حرام آپ اندازہ لگائیں محدثین فرماتے ہیں جب تک ایک حدیث چالیس چالیس سندوں سے ہمارے سامنے نہ آئے تو ہمیں حدیث کے معنی کا صحیح پتہ نہیں چلتا یہ امام جلال الدین سیوتی نے لکھی ہے بات چالیس چالیس سندوں سے حدیثیں سامنے آتی ہیں پھر جا کر حدیث کا معنی کھولتا ہے تو ایک آیت کو پڑھنا اور اٹھا لینا سر پہ یہ کسی جہل کا کام ہے بدباطن کا کام ہے اسی وجہ سے حدیث شریف میں آیا جس کو جانتے ہو اس کو بیان کرو نہیں جانتے تو جو تمہارے سے بڑا عالم ہے اس بات کو اس کے سپرد کر دو وہ جانے اور اس کا کام جانے میرے دوستو اللہ میں اس سلسلے میں جو ضابطہ ہے جو قاعدہ ہے جو کلیا ہے ہم نے بنایا ہے تمام دلائل کو سامنے رکھ کر وہ بعد میں پیش کریں گے پہلے میں چند آیات روایات سناتا ہوں جن میں کبھی تو توجہ کبھی تو سیدہ خاتون جنت کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو تکلیف دینا رسول اکرم کو تکلیف دینا ہے اور بعض میں یہ فرمایا گیا عام مومنین کے متعلق کہ ان مومنوں کے ساتھ لڑنا ان کو تکلیف دینا اللہ رسول کو تکلیف دینا ہے کہیں انصار کے متعلق فرمایا گیا وہ سب سناؤں گا کہ انصار کو تکلیف دی تو میں محمد کو تکلیف دی میں محمد کو دی تو اللہ کو تکلیف دی کہیں حضرت عباس حضور کے چچا کے متعلق حضور نے فرمایا سب سناؤں ایسی بات سنو گے ساری زندگی آپ کے خوابوں خیالات میں نہیں آئی سب سے پہلے یعنی جو حضرات نے ایک روایت سامنے رکھی اور کہا نتیجہ نکال لیا سیدہ خاتون جنت کو تکلیف دی فلانے تو کافر ہو گیا ان بچاروں پر ہماری طرف سے اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہوں پیش کرتا ہوں سارے انہوں نے ایک روایت پڑھی ہم تو قرآن پاک اور نصوص ساری روایات کو سامنے رکھ کر بول رہے ہیں پہلے سیدہ خاتون جنت والی روایت پوری سنا ہوں یہ شیعہ مذہب کے لوگ جو ہیں علم سے خالی ہوتے ہیں اللہ اکبر یہ بات بڑی مشہور ہے سیدہ خاتون کے متعلق فرمایا میرا ٹکڑا ہے جو اس کو تکلیف دے مجھے تکلیف دیتا ہے یہ بات بڑی مشہور ہے لیکن اس بات کا پس منظر جو ہے نا اس کو کسی نے نہیں دیکھا حضور نے یہ کس وقت فرمایا کس موقع پہ فرمایا کیوں فرمایا اس کا سبب کیا تھا وہ بیان کرتا ہوں بخاری شریف سامنے ہے مسلم شریف سامنے ہے اس کا پس منظر سن لیں آپ نے کس موقع پر فرمایا ابو جہل کے بھائیوں نے کیا کہہ رہا ہوں مولا علی سے کہا ہم تجھے رشتہ دینا چاہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی کا یعنی اپنی بھتیجی کا مولا علی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے بغیر ہی ہاں کر دی بات سیدہ خاتون جنت تک پہنچی سیدہ کو بہت تکلیف پہنچی اللہ بہت تکلیف پہنچی انہوں نے بار رسالت میں مسئلہ رکھا کہ لوگ تو اب یہاں تک بات کرنے لگ گئے ہیں کہ محمد کو اپنی بیٹی کا خیال نہیں ہے یہ دیکھو علی ابو جہل کی گھر والی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے آپ علیہ السلام تو ناراض ہو کر برہم ہو کر ممبر پہ تشریف لے گئے اگر کہیں تو بخاری مسلم سے الفاظ سنا جاہل بدبخت ایسے ہی ہوتے ہیں اپنی موت کو خود ماسی کہتے ہیں خود خالہ کہتے ہیں بتاؤ ایک لفظ اٹھا لیا اور نتیجے کرنے شروع کر دیا حضور نے فرما دیا فاطمہ تو بہت مل گئی تو بس بات ختم ہو گئی ابو بکر کافر ہو گیا کیونکہ اس نے سیدہ کو تکلیف دی اور سیدہ کو تکلیف دے اور رسول کو تکلیف دیتا ہے طلحہ زبیر ہو گیا انہوں نے مولا علی کو دی حضرت معاویہ نے مولا علی کو دی بات جس نے جو دیتا گیا ختم ہوتا گیا بات ختم ہوگا اب ان بڑو سے میں پوچھتا ہوں بڑوے تم نے اپنی موت کو خالہ کہہ دیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ حضور نے فرمایا کس کے لیے یہ صدیق اکبر کے لیے نہیں فرمایا تھا یہ حضرت معاویہ اور طلحہ زبیر کے لیے نہیں فرمایا تھا یہ مولا علی کے لیے فرمایا تھا اب ذرا سنو سنو مسلم کے لفظ سنا رہا ہوں عجیب بات یہ ہے کہ اس روایت کے راوی امام زین العابدین کون ہے علی بن حسین ہے امام زین اللہ سے کہتے ہیں آپ کے پاس تلوار ہے مولا علی باڑی رسول اکرم والے الفقار وہ آپ مجھے دے دیں کہیں آپ سے یہ بنو والے چھین نہ لیں میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن تلوار نہیں دوں گا یہ چھوٹے درجے کے صحابی ہیں بچے تھے اس وقت جس وقت سرکار دنیا سے تشریف لے گئے مسور بن مخرمہ چھوٹے درجے کے صحابی ہیں قصہ سنا بخاری میں مسلم مسور بن مخرمہ حضرت زین العابدین کو ملتے ہیں فقال له هل لك الي من حاجه تامرني بها مسور بن مخرمہ حضرت امام زین العابدین سے کہتے ہیں جناب کی کوئی ضرورت ہو تو حکم ہو تو مجھے بتانا میں آپ کی ضرورت ضرور پوری کروں گا امام زین العابدین نے فرمایا نہیں قال له هل انت معطي سیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا مصور بن مخرمہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار آپ مجھے دیں گے کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں یہ لوگ آپ سے چھین نہ لیں اللَّهِ تنی لا لَا لسوئی إِلَيَا بدا اگر آپ مجھے مجھے دے دیں گے میری جان تو چلی جائے گی لیکن تلوار نہیں جائے گی آگے بات سنا وہی مصر مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب خطب جہل مولا علی نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا فسمعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بولتے ہوئے سنا وہ یخطب الناس فی ذلک مولا علی کے پیغام نکاح کی بات کو سن کر اللہ کے محبوب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پہ کیا فرمایا انا یوم دن مختلف فقال ان فاطمہ من فاطمہ منی و انی اتخوف ان تفتن فی دینها فاطمہ مجھ سے ہے مجھے ڈر ہے اس کے دین میں خلل نہ آ جائے کیا مطلب کچھ شوقن بن کر آئے گا اس کی وجہ سے بتقاض بشری ان کے دین میں خلل آئے شوقن کے مقابلے میں دین پر چلنا کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی بات میں کسی نہ کسی مرحلے میں چھوٹ جائے مجھے یہ گوارا نہیں حضور نے فرمایا آگے بات سنو ثم اللہ من بنی عبد شمس عبد شمس عبد شمس حضور کے چاچے باپ بڑوں میں دادوں کے اندر ایک بڑے دادے تھے چار بھائی تھے ان میں سے ایک بھائی عبد شمس تھے ان عبد شمس کی اولاد بنو میاں ہیں حضرت عثمان غنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو رشتہ مبارک پہلے دے چکے تھے ایک نہیں دو دے چکے تھے حضور نے ممبر پر حضرت عثمان غنی کے اس رشتے اور نکاح کا ذکر فرمایا توجہ ذرا ذکر سحر اللہ من بنی عبد شمس عبد شمس کی اولاد سے ایک اپنے داماد شریف کا حضور نے ذکر فرمایا فَأَثْنَا عَلَيْهِ فِي مُسَاحَرَةِ مُسَاحَرَةِ مُسَاحَرَةِ ہی فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي فرمایا فلاں شخص یعنی عثمان غنی میں نے اس کے ساتھ رشتہ کیا اس نے میرے ساتھ وفا کیا یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے میرے ساتھ عثمان غنی نے جو بات کہی کی سچ کر دکھلایا فصدقنی وعدنی میرے ساتھ جو وعدے کی سب پورے کر کے دکھائے توجہ یعنی دو دامادوں کا ذکر کر رہے ہیں مولا علی کی داماد کا دامادی کا ذکر بعد میں آتا ہے اور حضرت عثمان غنی کی دامادی کا ذکر شریف پہلے فرماتے ہیں اور وہ بھی ممبر پہ فرماتے ہیں اور کن لفظوں کے ساتھ فرماتے ہیں مولا علی کے مقابلے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے میں نے داماد بنایا وہ میرا داماد اس نے مجھے سچ کر دکھایا میرے ساتھ وعدے جو کیے سب پورے کر کے دکھائے پھر فرمایا میں اپنی طرف سے نہ کوئی حلال کرتا ہوں نہ کوئی حرام کرتا ہوں خدا جو اس کو حلال کرتا ہے میں حلال کہتا ہوں جس کو وہ حرام کرتا ہے میں اس کو حرام کرتا ہوں کیا مطلب اب جو اگلی بات کرنا چاہتے تھے اس کے لیے پہلے آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں اپنی طرف سے کوئی حلال نہیں کرتا نہ کوئی اپنی طرف سے حرام کرتا ہوں وہ اگلی بات سن ولا لیکن اللہ کی قسم اللہ کے محبوب قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں ولا کم اللہ تجتمع بنت رسول اللہ وبنت عدو اللہ مکان واحد آبادا فرمایا لیکن یہ بات ذہن میں رکھو میں حلال حرام اپنی طرف سے نہیں کرتا لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے مسلم شریف کی اگلی روایت میں حضور کے ایک اور داماد کا وہ بھی عبد شمس تھے وہ بھی وہ بھی عبد شمس کی اولاد تھا وہ ہیں حضرت حضور کے بڑے داماد حضرت سیدنا ابو العاص جو حضور کی بڑی شہزادی کے شوہر تھے ابو العاص حضور نے اس موقع پر میں نے عثمان غنی کا سمجھا عبد شم سے لیکن اگلی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ حضور نے ابو العاص کا فرمایا کہ یار ابو العاص نے مجھ سے بات جو کی انہوں نے سچ کر دکھایا وہ میرا ایسا داماد ہے یعنی مولا علی کے مقابلے میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد ابو العاص کی تعریف فرما رہے ہیں سمجھ آئی بھائی کہ نہیں اب حضور نے اس موقع پہ فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو اس کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے اب ایمان سے بتانا اس حدیث مبارک کے منہ شریف سے نکلنے کا سبب کہ جو فاطمہ کو تکلیف تے مجھے تکلیف دیتا ہے وہ تو مولا علی ہے وہ تو مولا علی سرکار نکاح کرنا چاہتے تھے بات نہیں سمجھے اب ان بڑوں کی شہرت ہمارے ہاتھ میں آ گئی جو کہتے ہیں سیدہ کو تکلیف دی ابو بکر نے تو ابو بکر کافر ہو گیا سیدہ کو سیدنا علی کو تکلیف دی زبیر کو گوا نے تو کافر ہو گئے وہ بھڑوے اب کیا بنے گا مولا علی کا اصل فرمان رسول تو پیدا ہوا ہوں شریف سے پاک علی کی وجہ سے علی نے تکلیف پہنچائی تھی اسی وجہ سے یہ کتاب ہے المنتقا امام شمس الدین رابی کی اس کے اندر صاف انہوں نے لکھا انہوں نے چھیا کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ بتاؤ تو صحیح اصل میں سبب تو علی ہیں تو سبب جو حکم تم دوسروں پر لگاؤ گے جو سبب ہے اس پر تو پہلے لگے گا یہ لفظ ہے یہ لفظ میں بتاتا ہوں سناتا ہوں فسبب الحدیث خطبت علی لبنت ابی جہل وسبب داخل فی اللفظ قطعا اذ اللفظ الوارد على سبب لا يجوز اخراج سبب منه بل السبب يجوز دخوله بالاتفاق یہ المنتقا ہے میرے ہاتھ میں صفحہ نمبر دو سو چھ ہے فرمایا سبب تو ہیں اس حدیث پاک کے بولنے کا علی جب علی ہیں تو وہ تو پہلے داخل ہوں گے علی پاک کو باہر نکال رہے ہو حضور تو ناراض اس وقت مولا علی پہ ہو رہے ہیں مولا علی نے تکلیف پہنچائی سیدہ کو سیدہ کی وجہ سے تکلیف پہنچی رسول اکرم کو ایسے ہی بڑوے پڑے قرآن و حدیث نہ اپنا کھ بچے نہ لوگوں کا ہاں، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے قرآن و حدیث تو ایسے لوگوں سے سننا چاہیے کہ جن کے علم کا یہ نتیجہ نکلے نہ اپنا جھگا بچے نہ کسی ہو رہی دبی بولو تو صحیح سمجھ آئی بھائیوں کی نہیں اس کا مطلب یہ نکلا اہل سنت کے عقیدے کے سوا نہ کوئی صحابی بچتا ہے نہ کوئی اہل بیت بچتا ہے کیا بچے گا اہل بیت کیا بچے گا اب جو وضاحت ہم دیں گے نا میں جو ضابطہ بعد ہاں، بعد میں میں یہ اگلے کا منہ بند کرنے کے لیے پہلے سارا سمجھا رہا ہوں یہ بات یاد رہے گی کہ حضور نے فرمایا فاطمہ کو جو تکلیف مجھے تکلیف دیتا ہے یہ حضور نے کب فرمایا کس موقع پہ فرمایا جب مولا علی کی طرف سے پیغام نکاح ہوا ابو جہل کی بیٹی کے لیے یہ تکلیف پہنچائی مولا علی نے تو حضور نے اس وقت اتنا جلال کیا جلال کار دکھایا کہ ممبر پہ تشریف لے گئے اور پھر مولا علی کے مقابلے میں اپنے ایک اور داماد بڑے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع ان کی تعریف فرمائی ذکر خیر فرمایا تو فوراً آپ اس کے گریبان میں سمجھو ہاتھ ڈال کے دیا جب آپ کہیں گے بھائی بولو تو صحیح یہ کس کے متعلق ہے پہلے تو پھر تو فتوا پہلے مولا علی پر لگے گا پہلے فتوا کن پر لگے گا تو لگاؤ بڑوں سے کہو لگاؤ نہیں سمجھ آئی توجہ ذرا ایک اور حدیث ہے ترمزی میں ترمزی میں سیدہ خاتون باغ کی بات ختم ہو گئی ترمزی میں حضرت عباس حضور کے چچا کی سناتا ہوں بولتے ہو کہ نہیں ان العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وانا عنده فقال ما اغضبت قال يا رسول الله ما لنا ولقريش ما لنا ولقريش اذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشره واذا لقونا لقونا بغير ذلك قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال والذي نفسي بيدي لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبكم لله ولرسوله ثم قال يا ايها الناس من اذى عمي فقد اذاني فانما عم الرجل سن وابيه ترمزی کی حدیث صحیح حدیث حضور کے چچا جان حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں غضبناک ہو کر آتے ہیں غصے کی حالت میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا حال ہے قریشیوں کا آپس میں ہنستے کھیلتے بیٹھے ہوتے ہیں خوش خوش بیٹھے ہوتے ہیں جب ہم جاتے ہیں تو منہ بگاڑ لیتے ہیں ہمیں ناراض چہروں کے ساتھ ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے چہرہ اکبر لال سرخ ہو گیا فرمایا یاد رکھو تم میں سے کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ رسول کی وجہ سے میرے ان چاچے وغیرہ رشتہ داروں سے پیار نہیں کرے گا حضور نے اگلے لفظ فرمائے توجہ اللہ یا ایوہ الناس او لوگو من آذا عمی فقد آذانی جڑا شخص جو شخص میرے چچے کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا تکلیف دے گا مجھے تکلیف دے گا مجھے تکلیف دے گا کیوں اس موقع پر حضور نے فرمایا فَإِنَّمَا ام الرجل سنوابی ہے چاچا تو باپ جیسا ہوتا ہے بولو تو صحیح چاچا باپ جیسا ہوتا ہے چاچا تو باپ جیسا ہوتا ہے اس کی مثل ہے اب بات سمجھنا ادھر حضور نے فرمایا سیدہ خاتون کے لیے ادھر فرمایا سیدنا عباس کے لیے کہ جو میرے چچا کو تکلیف دے گا میں محمد کو تکلیف دیتا ہے بولو تو صحیح اب پچھلے جمعہ میں سنا چکا ہوں بخاری مسلم سے کہ مولا علی سرکار کا جھگڑا ہو گیا اپنے چاچا سے انہی عباس سے باغ فدق پر وہ کہتے ہیں میں متولی بننا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں میں بننا چاہتا ہوں دونوں کا جھگڑا حضرت عمر کی بارگاہ میں آتا ہے قصہ پچھلے جمعہ میں سارا سنا سنا بات سمجھ لو اب حضور نے فرمایا جو میرے چچا کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے تو آپ بتاؤ مولا علی نے تکلیف پہنچا دی اپنے چچا کو حضرت حضور کے چچا پاک حضرت عباس کو تو رسول کو تکلیف دی رسول کو تکلیف دینے والا تو کافر ہو جاتا ہے اب ان بڑوسوں کا وہ نتیجہ نکالو کے پیچھے چلتے خدا کا تمہارا اسلام اللہ اکبر یہ تو حکمت اور سچائی کا مذہب ایک بھی بچ جائے تمہارے ہاتھ میں تمہارا نبی رسول تمہارا خدا بھی بچ جائے تمہارے ہاتھ میں میں ناک کٹا دوں گا اہل سنت کے سوا کوئی ہاتھ میں نہیں رہ سکتا اہل سنت کا مذہب اپنانا پڑے گا تو خدا سے لے کر ہر مومن تمہارے ہاتھ میں رہ جائے گا اللہ اللہ اکبر اور اگر اس مذہب کو چھوڑو گے تو مومن سے لے کر خدا تک سب کچھ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا صرف چھنکنے رہ جائیں گے اب حضور بات اب آ گئی ایک اور حدیث وہ بھی چاچا کے متعلق ہے اس میں ہے اللہ یہ بھی حضور ممبر پر تشریف لے جا کر فرماتے ہیں فائنل عباس منی عباس مجھ سے ہے منو اور میں عباس سے ہوں لا تؤذوا العباس فتؤذونني عباس کو تکلیف نہ دینا ورنہ مجھے تکلیف دو گے من سب العباس فقد سبنی جو میرے چاچا عباس کو برا بولے گا وہ میں محمد کو برا بولتا ہے اللہ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 من الارض یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے علاقہ بدر کر دیا جائے اللہ فرماتا ہے یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے آخرت میں عذاب علیم ہے تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے یہ آیت کریمہ کن کے متعلق آئی ہے اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے لڑتے ہیں اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں یعنی ڈاکو ان کی سزا یہ ہے اب سچی بتانا کبھی کسی ڈاکو نے خدا کا ڈاکہ مارا بولتے نہیں کبھی کسی ڈاکو نے رسول پر ڈاکا مارا ڈاکہ تو مارنے والے مومنوں پر مارتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں محاربہ کرتے ہیں تو جب قرآن فرما رہا ہے کہ ڈاکو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں تو اب میں بڑوے اپنے آپ کو اہل بیت کا دیوانہ عاشق بنانے والوں سے پوچھتا ہوں بڑوے بتاؤ سارے ڈاکو پھر کافر ہیں یا نہیں ہیں سارے ڈاکو تو کافر ہونے چاہیے کیونکہ خدا فرما رہا ہے اللہ رسول سے لڑتے ہیں اللہ رسول سے لڑنے والا تو پکا کافر ہے بھائی کہ نہیں ہے اور بولتے نہیں اللہ رسول سے لڑنے والا تو پکا کافر ہے اور اللہ فرما رہا ہے ڈاکو کیسے لڑتے ہیں یہاں تو آپ سارے مومنوں کی بات آ گئی بلکہ اسی ضمن میں ذمی بھی آ گئے ذمی اگر کوئی مسلمان اسلامی حکومت ہوتی اس اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے حکومت کے سائے میں کافر لوگ ذمی بن کر رہتے جن یہ میں نے موضوع لگایا ہے کہ اقلیت اور چیز ہوتی ہے ذمہ اور چیز ہوتا ہے یہ موضوع ہے پورا میرا یہ ذہن میں رکھنا اسی وجہ سے میں ذمہ کا لفظ بولوں گا اقلیت کا میں نہیں بول سکتا یہ سکولیوں کی بکواس ہے تو بات ہو رہی ہے ذمیوں کی اگر اسلامی حکومت کے ماتحت ذمہ رہتے ہوں سنو مسلمان ڈاکو ذمی کافروں عیسائیوں کسی قسم کے ان کافروں پر ڈاکہ مارتے ہیں جو مسلمانوں کے ماں تحت اسلام کے قانون کو مان کر رہے ہیں تو اس آیت میں وہ مسلمان ڈاکو آ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ ذمیوں سے جو لڑ رہے ہیں اور ان کا ڈاکہ مار رہے ہیں یہ اللہ رسول سے لڑ رہے ہیں اب تو بات کافروں تک چلی گئی سیدہ خاتون جنت سے چلی حضرت عباس تک حضرت عباس سے انصار تک عام مومنین تک مومنین سے اب چلی گئی کافروں تک اب دماغ ٹکانے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا انشاءاللہ ہمارا کام ہے جھاڑو پھیر کر غلازت صاف کر کے پھینک یہ ملاؤں زاکروں کی پھیلائی ہوئی جو غلازت ہے نا اس کو صاف کرنا ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہے سمجھ نہیں بات سمجھنے کی بات بلکہ حدیث سناتا ہوں حدیث کو مانوی لہر سے حسن قرار دیا گیا ابو داؤد میں لیکن جو لفظ پڑھ رہا ہوں تاریخ بغداد کی من فقد آذانی جو کسی ذمی کو تکلیف پہنچائے گا میں محمد کو تکلیف پہنچائے گا پھر آگے حدیث لمبی تھوڑی سی اب کیا بنے گا بھائی یہ تو پھر ساری دنیا ایک دوسرے کو تکلیف دے کر کافر ہو گئی کیونکہ مومن کو مومن تکلیف دے رہا ہے کہ نہیں دیتا اور مومن کو تکلیف دے تو اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے اللہ رسول سے جنگ کرنے والا کافر ہے نتیجہ نکلا تو اب کیا بچا بھائی نہ کوئی مسلمان بچا آپ کے ہاتھ میں سب کے سب کافر ہو گئے تکلیف پہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو ختم تو لانت ہے ایسے لوگوں پر جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور اس طرح غلط مطلب لیتے ہیں علماء فرماتے ہیں عرب کا مشہور مقولہ ہے حکمت کی بات ہے کل جو عالم حفوتن جتنا تیز رو گھوڑا ہونا اس کو ٹھوکر ضرور لگتی ہے اور جتنا بڑے سے بڑا عالم ہو اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے لطیفے کی بات ہے حدیث فاطمہ منی کو امام سہیلی نے لیا میں سیرت ابن حشام کی شرح میں تو لکھ دیا یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ سیدہ خاتون کو تکلیف دینا حضور کو تکلیف دینا کی طرح کفر ہے اچھا اب لطیفے کی بات سنا اسی بات کو لیا سہیلی کی اس بات کو لے کر رد کیا فتح الباری میں حافظ نے اب لطیفے کی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ عمدت القاری امام بدر الدین آئینی کی ایک شرح ہے بخاری پر ان کی عادت شریف ہے وہ زیادہ تر کلام اٹھاتے ہیں فتح الباری کا اور اپنی شرح میں لکھ لیتے ہیں اور یہ بتاتے بھی نہیں کہ یہ فلاں کا ہے اب انہوں نے کیا لکھ دیا امام صاحب فتح الباری نے لکھا سہیلی کا اب خدا جانے امدت القاری کے نسخے میں کیا تھا امدت القاری کے پاس جو نسخہ تھا یعنی امام آئینی کے پاس جو نسخہ تھا فتح الباری کا اس میں کوئی لفظ غلطی لکھا گیا یا کیا ہوا اس نسخے کی غلطی ہے یا علم ان کو دیکھنے میں غلطی ہوگی انسان ہے سر تو انہوں نے لکھ دیا امام بحقی نے لکھا حالانکہ امام بحقی نے خواب میں یہ مسئلہ کبھی بیان نہیں کیا اب سمجھ لگ گئی بڑے بڑے اماموں سے باتیں تو امام آئینی سے یہ وہم ہو گیا کہ انہوں نے بحقی کہہ دیا بحقی نہیں ہے سہیلی ہیں اور اللہ کے فضل سے جب بندہ ناچیز نے امام سہیلی کی بات پڑھی تو میری ہنسی نکل گئی میں نے کہا یار افسوس ہے تکفیر کے تمام اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر جب دیکھا حافظ کو فتح الباری میں انہوں نے فی نظر کہا اور ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں تو خوب رد کیا بات سمجھ رہا میں نے کیا سمجھا میں نے اپنے دوست سے کہا میں بلاغت کے لحاظ سے جواب دیتا ہوں فاطمہ تو بدعتم منی یہ تشبیہ بلیغ ہے تشبیہ بلیغ میں حرف تشبیہ تشبیح مقدر ہوتا ہے اور تشبیح کل الوجو نہیں ہوتی ہمیشہ من بعد الوجو ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں زید الاسد اسد کا مطلب ہے زید کل اسد زید شیر کی طرح ہے جب زید زید کہتے فلا بندہ شیر ہے کوئی پاگل ہوگا جو سمجھے اس کی دم بھی ہے اس کی چار ٹانگیں بھی ہیں سب کچھ ہے وہ پاگل کا بچہ جب کسی کو شیر کہا جاتا ہے تو مطلب ہے صرف بہادری میں تو یہ تشبیح بلی گا اور اللہ کے فضل سے میں نے اپنے علم کے مطابق جو پڑھا ہوا ہے اس کے مطابق میں نے کہا تشبیہ بلیغ اور ملا علی قاری نے اور دیگر حضرات نے یہی لکھا کہ تشبیہ بلیغ میں نے اپنے بھائی عثمان صاحب سے کہا میں نے کہا میرا یہ دل کہہ رہا ہے انہوں نے جب حوالے مجھے دکھا تو ہنس پڑے کہنے لگے یہ دیکھو آپ نے جو کہا یہی آ رہا ہے سامنے اور سمجھ آ گئی اب میری بات سمجھ اللہ اکبر کیا کریں اب تو طوفان کھڑا ہو گیا ہر طرف سے ایسی باتیں آ گئی کہ مسلمان کوئی بھی نہیں بچتا کیا وقت ہو رہا ہے دس منٹ میں بات کو پورا کرتا ہوں انشاءاللہ سنے بھائی اللہ رسول سے تعلق اور نسبت رکھنے والی چیزیں دو قسم ہوتی ہیں کیا کہہ رہا ہوں اللہ رسول سے نسبت اور تعلق رکھنے والی اشیاء دو قسم ہیں یہ ایک ضابطہ ہے یہ کلیا ہے جس سے تمام ایسی روایات سمجھ آ جائیں گے سب جھگڑا ختم ہو جائے گا سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہوں اللہ رسول سے تعلق اور نسبت رکھنے والی چیزیں کتنی ہیں ایک ہوتی ہیں مکلف ایک ہوتی ہیں غیر مکلف مکلف کا مطلب ہے ایک وہ ہیں کہ جن پر شریعت لاگو ہوتی ہے ایک وہ ہیں جن پر شریعت لاگو نہیں ہوتی مسئلہ رسول پاک کا قمیص مبارک ہے جوڑا شریف ہے اونٹنی شریف ہے گھر شریف ہے قبر انور شریف ہے قرآن شریف ہے نسبت ہے نا تعلق ہے ان سے کہ نہیں ہے مسجد شریف ہے دین ہے یہ سب غیر مکلف ہیں ان پر شریعت لاگو نہیں ہوتی کہ ہوتی ہے ایک وہ ہیں جن پر شریعت لاگو ہوتی ہے ان کو ان کو کہا جاتا ہے مکلف کیا کہا جاتا ہے نیم کاف ڈنڈے والا لام سے مکلف یہ دو قسم ہو گئے اہل نسبت اہل تعلق دو قسم ہو گئے اللہ اکبر جو غیر مکلف ہیں قرآن ہے حدیث ہے مسجد ہے حضور کا جوڑا شریف ہے حضور کا آسا مبارک ہے حضور کا قمیض شریف ہے لباس شریف ہے ایسی تمام غیر مکلف چیزیں ان کی توہین کرنے والا کافر ہے جس طرح کے رسول کی ذات کی توہین کرے رسول کی ذات کی توہین کرے تو کافر ہے رسول کی نسبت والی وہ چیزیں جو مکلف نہیں ان کی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا یہی وجہ ہے قرآن کی توہین کرے کافر ہے مسجد کی توہین کرے کافر ہے حضور کے جوڑے مبارک کی توہین کرے کافر اللہ کیوں یہ غیر مکلف ہیں ان کو تقدس حاصل ہے پاکیزگی حاصل ہے اور پاکیزگی جانے کا کوئی شبہ نہیں کیا کہہ دیا یہ تو دنیا بیٹھی ہو دنیا سارے کے سارے جتنے آلے ہیں اپنے آپ کو کہنے والے وہ بیٹھے پھر چیز بیان کرے اور پھر کہ پاگل ہو کر انگلیاں منہ میں ڈال رہے ہو یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ تو پھر یہ کہیں کسی مرد فقیر عاشق کے درد والے سینے سے جن کو بڑے حضرت صاحب کہتے ہیں حضرت کبیر جن کو کہا جاتا ہے یہ پتا چلا کہ واقعی علم انہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے کیا کیا بات بات جو باتیں میرے استادوں کو نہ سمجھ آئے وہ مجھے سمجھا رہے ہیں یہ تھوڑی بات ہے یار توجہ میرے ساتھی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آسا مبارک کی توہین کفر ہے کیوں مقدس ہے رسول کی نسبت سے پاک پاک اور ایسا ہوا کہ اس کی پاکی جانے کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے کسی طرح نہیں گئی نہیں جا سکتی کیوں شرح تو اس پر ہے نہیں ایک ہے اہل نسبت وہ جو مکلف ہیں جن پر شریعت لاگو ہوتی ہے کیا کہہ رہا ہوں کسی نہ کسی طرح شریعت ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے یہ اہل نسبت اب بات سمجھنا حضور کے صحابہ حضور کے اہل بیت حضور کے ازواج متحرات حضور کے علماء اولیاء حضور کے علماء حضور کے مومنین پھر اسلام کی حکومت کو مان کر رہنے والے ذمی یہ ہیں یہ کیا ہے یہ آ گئے اسلام کی حکمرانی کے تحت لیکن کیونکہ مکلف ہے اور خود رسول نہیں ہے رسول کی امت ہے رسول کا خدا کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ رسول کی توہین بے ہی خدا کی توہین شمار ہوتی ہے کیوں رسول گناہوں سے پاک ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہوں عصمت معصوم گناہوں سے پاک اسی وجہ سے ان کی ماننا خدا کی ماننا ان کی عزت خدا کی عزت سمجھ نہیں آئی بات سنیں اب وہاں مکلف ہے نا معصوم نہیں انبیاء معصوم دوسرے معصوم نہیں دوسروں سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول نبیوں سے نہیں ہو سکتا تو نبیوں کی ذات کو توہین تکلیف دینا یہ خدا کو تکلیف دینا ہے بالکل اور جو نسبت والی چیزیں غیر مکلف ہیں ان کی توہین خدا کی توہین ہے کیونکہ وہاں شرح نہیں کہ جہاں شبہ پیدا ہو ان کے تقدس کے ان کی تعظیم کے جانے کا شبہ نہیں پیدا ہو سکتا ہاں اب ان کے علاوہ چاہے صحاب رسول ہوں چاہے آل رسول ہوں چاہے ازواج رسول ہوں چاہے اولیاء رسول ہوں چاہے علماء رسول ہوں چاہے مومنین رسول ہوں چاہے ذمی ہوں چاہے کافر مستعمن ہو یہ لفظ ابھی اضافہ کیا پہلے نہیں کیا مستعمن کافر ہو تو بات سمجھنا اب یہ سب ان کو نسبت ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لیکن یہاں شبہ کھڑا ہے شبہ ہے کیا شبہ ہے کہ ٹھیک ہے اصحاب ہیں پاک ہیں اہل بیت ہیں پاک ہیں ازواج ہیں پاک ہیں اولیاء ہیں پاک ہیں علماء ہیں پاک ہیں لیکن پاکی کے اندر یقین نہیں ہے وہ پاکی جو نبیوں میں ہوتی ہے اس میں شبہ ہے کیا شبہ ہے کیونکہ مکلف ہے اور جو شریعت کا تکلیف کا تقاضا ہے ہو سکتا ہے پورا نہ کر سکے کسی وقت یہ شبہ موجود ہے اب بات سمجھنا ایک یہ بات یہ شبہ موجود ہے اگلا سمجھتا ہے کہ یار اس سے غلطی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے یہاں اس وقت موقع پر اس نے غلط کیا ہو لہذا وہ جو اذیت پہنچا رہا ہے مخالفت کر رہا ہے محربہ کر رہا ہے وہ اس کی غلطی کو سامنے رکھ کر کر رہا ہے شرا سے ہٹنے کا شبہ پایا جاتا ہے کیا کہا میں نے شبہ پایا جاتا ہے جب شبہ پایا جاتا ہے تو یہ بے ہی اللہ کی توہین اس جنگ ایزا نہیں بنے گی نبیوں کی بنے گی مومنین ہیں سمجھ مومنین کو لوٹنا مارنا مومنین کو تکلیف پہنچانا مسلمان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے لڑتا ہے بڑھتا ہے قتل ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی تو اللہ فرما رہا ہے ڈاکوں کو تکلیف دینے والے اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں اب آپ صبح فیصلہ شروع کرتے ہیں اور کہیں کہ یار جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے آج یوسف نے مجھے تکلیف پہنچائی تو آج یوسف کافر ہو گیا کیونکہ میں مومن ہوں مومن کو اس نے تکلیف دی اور مومن کو تکلیف دینے والا اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے تو اس نے اللہ رسول سے جنگ کی تو کافر ہو گیا بات ختم ہو فدو ایسے ہی بول رہے ہو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہ آج کا لانت جو سکول کی آئی ہے نا اس نے یہ نہوستے پھیلا دی ہیں کہ علم ہے نہیں صرف ترجمہ آ گیا ادھر ادھر سے دو روایتیں پڑھی دو کتابیں پڑھی اور پڑھ کر اور کہنے لگ گئے جناب حضرت میں خود علم رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے میرے پاس کیا وہ حضرت آپ مجھے سمجھا رہے ہیں وہ کتے کا بچہ تھے جو کچھ بھی نہیں آتا بغیرت تمہیں شرم نہیں آتی پرانی بات ہے پانا پڑی وقت اللہ جو اہل نسبت ہیں اہل تعلق ہیں مکلف ان کی توہین ان کے ساتھ جنگ ان کی ایزا ان کی مخالفت حقیقت میں اللہ رسول کی مخالفت نہیں اس کو اگر مخالفت اللہ رسول کی جنگ اللہ رسول کی ایزا اللہ رسول کی کہا گیا ہے وہ مجاز ہے حقیقت نہیں بولو تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں مولا علی کی بات ہو گئی سیدہ خاتون جنت کے ساتھ الجھ پڑے ناراض ہو کر مدینے شریف کی گلی میں جا کر زمین پر لیٹ گئے شیعہ سنیوں کی کتابوں کی اتفاقی بات ہے پاک رسول تشریف لاتے ہیں گلی میں دیکھا مولا علی پر مٹی میں پڑے ہوئے ہیں مدینے کی گلی میں لیٹے ہوئے ہیں غبار چہرے شریف پر ہے کپڑوں شریف پر پڑا ہوا ہے آج کا سکولی کتا کوئی دیکھتا تو کہتا کوئی پاگل سو رہا ہے لیکن مستفا کے عاشق ایسے ہی کرتے تھے حضور تشریف لے جاتے ہیں ہیں ہیں دیکھتے علی سوئے ہوئے فرماتے قم یا ابا تراب او مٹی والے اٹھ مولا علی فرما نے میرے جن بھی نام پے نے سارے نام تو مینو چنگا یہ نام لگتا ہے جتھے کملی والے نے مٹی والا فرمایا کوئی کمینے کا بچہ ہوگا جو کہ علی کافر ہو گئے کیوں علی نے سیدہ کو تکلیف دی ناراض ہو کر باہر آ کر لیٹ گئے اور سیدہ کافر ہو گئی نعوذ باللہ انہوں نے تکلیف علی کو دی علی کو تکلیف دینے والا رسول کو تکلیف دینے والا ہے وہ بدھو کا بچہ حرامی تیرا حق بنتا ہے نہ قرآن کو ہاتھ لگا نہ حدیث کو ہاتھ لگا تو کسی بھنگ کے پیالے کو ہاتھ لگا تیری یہی شان ہے ٹھرکی ہاں، ٹھرکی ملا ذاکر شرم کر ظالم ہمارے سامنے بیٹھ کر تم ایک بات بھی نہیں کر سکتے ہمارے مخالف کو اللہ خوب زلیم کر ایک مرتبان کا پنڈی کا بھوکا وہ ہمارے مقابلے میں کرتا تھا خدا نے اس کو پھنسایا ایک شیعہ کے ساتھ تو شیعہ نے کہا قرآن کھول پڑھ اوپر سے اوپر سے قرآن کھول کر دیکھ کر بھی نہیں پڑھا گیا اس نے کہا پگڑی دیکھو کتنی بڑی باندھ رکھی ہے اور قرآن دیکھ کر بھی نہیں آ رہا اس دن سے اس کا نام نشانی مٹ گیا میں نے کہا دیکھ لیا حق والوں کے بڑوے مقابلے میں آتے ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے جوتے بھی پڑتے ہیں تو پتہ نہیں پڑتا کہاں سے آ رہے ہیں اور بولو سمجھ نہیں آتی حضور کے ادھر جہاں پر خاندانی تعلقات ہوتے ہیں جس کو معاشرت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمسائے ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں دوست احباب ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ چھوٹ ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے نہیں ہوتی اس کلیے کو بھی عقل والا سمجھتا ہے اور زمانے پر نظر رکھنے والا سمجھتا ہے کہ جن جہاں تعلق ہوتے ہیں رشتے دار پنجابی دی مثال ہے جتھے کڑا ہوگئے چکڑ ضرور کی کہیں اللہ اب دیکھو خاندانی تعلقات معاشرت وغیرہ میں بہت کچھ معافی ہوتی ہے پیچھے بتایا پیچھے بتایا تکلیف شریعت کی تکلیف اس اس میں میں پورا نہ چلنے کا شبہ ہوتا ہے اب کہہ رہا ہوں خاندانی تعلقات دنیاوی تعلقات معاشرت اس کے اندر بہت ساری چھوٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی اونچ نیچ معاف ہوتی ہے وہاں بھی داخل کا ہونا اور پڑھنا اور کہنا اس نے اس کو تکلیف دے دی فلان کر دیا کافر ہو گیا کتے کا بچہ ہے جو اس رات کو نہیں جاتا اور پھر پنکھے اب دیکھو بخاری مسلم کی حضور نے فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے میں پہچان لیتا ہوں جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی میں پہچان لیتا ہوں انہوں نے عرض کی حضور کیسے فرمایا جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم قسم رب محمد کی قسم جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم اب ایمان سے بتا حضور سے ناراض ہونا تو کفر ہے حضور یہ خود فرما رہے ہیں تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے بتا حضور نے خود کیوں نہیں فرمایا تو تو ہے ہے گستاخ گستاخ کا نکاح رسول سے ختم نکل جا میرے گھر سے یہ کیوں نہیں فرمایا فرما رہے ہیں مجھے معلوم ہے تو ناراض کب ہوتی ہے معلوم ہو اور جتھے آپس دے رشتے داری معاشرت تعلق خاندانی تعلقات ہوندے نے اوتھے بہت کچھ چھوٹ ہوندی ہے وہ داخل ہونا کسی بد کم ہے ادھر ادھر اما ایشا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ما احجرو حضور صرف آپ کا نام شریف چھوڑتی ہوں نا رب محمد کی جگہ رب ابراہیم کہتی ہوں اور یہاں بھی اشارہ لگا دیا کہ میں بالکل تو نہیں چھوڑتی نام نسبت کو آپ کا نام چھوڑتی ہوں ابراہیم بھی تو جناب کا دادا ہے اس میں بھی تو آپ موجود ہیں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے میں صرف نام چھوڑتی ہوں آپ کو نہیں چھوڑتی صرف نام چھوڑتی ہوں تو رسول نے یہ نہیں فرمایا ایسا گستاخ ہو گئی مجھ سے ناراض ہوتی ہے اور معلوم ہویا اچھی نیوی سجنا کولو سہوار اور سنو حضور کی گھر والیاں آپس میں الجھ پڑتی ہیں حضور کی گھر والی محترمہ حضرت عمر بن خطاب شہزادی محترمہ سیدہ حفصہ ابو داود کے اندر حدیث صحیح موجود یعنی بات کرتے ہیں تو حوالہ ایسا لگاتے ہیں کہ اگلے کی نہ ہماری بکواس نہیں ہوتی ادھر ہے ادھر پڑی ادھر پڑی ہے نہ بھائی تیرے سامنے باغ سیدہ صفیہ باغ صفیہ باغ سے کہتی ہیں ایک موقع پر یا بنت یہودین او یہودی دیئے بچیے کیونکہ سیدہ صفیہ خیبر فتح ہوا تھا تو خیبر کے ایک یہودی کی بیٹی تھی تو سیدہ حفصہ نے فرمایا یا بنت یہودین حضرت صفیہ پاک رونے لگ گئی اوئے اوئے جب تک مسلمان نہیں تھی تو یہودی کی اولاد کہنے میں فخر کرتی تھی جب اسلام آ گیا حقیقت کھل گئی اب یہودی کی بیٹی کہنے پر روتی ہیں رو رہی تھی حضور تشریف لائے فرمایا کیوں رو رہی ہو عرض کی مجھے افسا نے ایسے کہا آپ نے فرمایا کیوں روتی ہے تو یہودی کی بیٹی نہیں تو تو رسول کی بیٹی ہے تیرا چاچا رسول ہے تیرا بابا رسول ہے پھر وہ کس پر فخر کرتی ہے کیونکہ یہ حضرت لاوی یعقوب علیہ السلام کی اولاد توجہ ان کی اولاد سے تھی تو پیچھے یعقوب علیہ السلام ہے رسول نے سارے رشتے ہٹا کر پیچھے رسول کا نام لیا اور حضرت حضرت ہارون یہ چاچا پیچھے لگتے تھے فرمایا چاچا تیرا نبی باپ تیرا پیچھے نبی بی بی پاک خاموش ہو گئی حضور نے فرمایا پھر کس بات پر وہ فخر کرتی ہے اب حضور نے یہ نہیں فرمایا افسا نے رسول کی گھر والی کو تکلیف دی تو کافر ہو گئی میرا نکاح ختم ہو گیا چلی جا گھر سے نا معلوم ہوا معاشرت میں خاندانی تعلقات میں وہ کچھ چھوٹ ہوتی ہے کہ ان قصوں کو لے کر کوئی مفتی فتوا نہیں لگا سکتا کوئی ذاکر نہیں لگا سکتا لگائے گا تو خود کافر ہو جائے گا بولتے ہو کہ نہیں بھائی اب کیا مسئلہ کھلا کہ ایسی نسبتیں جی، ان سے جنگ کی اللہ سے جنگ کی ان کو تکلیف دی اللہ رسول کو تکلیف دی یہ مکلفین کے بارے میں جب ہے تو وہ مجاز ہے وہ تشبیہ بلیغ ہے وہاں پر حقیقت پر معمول نہیں ہے لہذا کفر کے فتوے لگانے والا جاہل ہے وہ نہیں سمجھتا اب سمجھ آ گئی او میں کسی شاگرد کو کسی علاقے میں بھیجتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ آیا ہے سمجھنا چشتی آیا ہے تو پاگل کا بچہ ہوگا جو کہے بیعین ہی چشتی آیا ہوا ہے ریاضہ آج جلسہ رکھ لو وہ بڑھوا یہ جی، شاگرد ہے میں مجازن اس کو کہہ رہا ہوں مبالغہ مبالغہ اس کو ہیں مبالغہ تن کہہ رہا ہوں آپ کو صرف اس کی اہمیت بتانے کے لیے تو اہمیت بتانے کے لیے بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں یہ حقیقت پر معمول نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی شخص ان لوگوں کو تکلیف پہنچائے اللہ رسول کو نیت میں رکھ کر کہ ان کی وجہ سے خدا رسول کو تکلیف پہنچا گی اب کافر ہو جائے گا لیکن اب وہ ان کی وجہ سے نہیں ہے وہ تو اللہ رسول کو نیت میں رکھ رہا ہے بولو تو صحیح یار یہ میرے پاس کتابیں کھلی ہوئی ہیں تفسیر کبیر ہے مرقات ہے اور جناب جی تفسیر ابن کثیر ہے تعویلات و اہل سنہ ہے وغیرہ وغیرہ اتنی کتابیں پڑھی ہیں اور یہ تفسیر تبری ہے فر اس میں سب میں لکھا ہے اللہ رسول کو ایزا تکلیف پہنچانا جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب سے اللہ رسول کو تکلیف پہنچتی ہے جتنے معاصی ہیں سب سے اللہ رسول کو تکلیف پہنچتی ہے سمجھ آگے کہ نہیں تو اب بتاؤ جب سب گناہوں سے تو گناہ تو سارے کر رہے ہیں جب سارے کر رہے ہیں تو اللہ رسول کو تکلیف دے رہے ہیں جب تکلیف دے رہے ہیں تو سارے کافر ہو گئے اب سمجھ آگے وہ خدا کے بندے اس کا یہی مطلب ہے جو ہمارے اماموں نے لکھا کہ جتنے گناہ ہیں اللہ رسول کو تکلیف دینے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رسول ان کو پسند نہیں کرتے لا یارد جانا دانیہ اللہ رسول ان کو پسند نہیں کرتے یہ ہے اب دیکھا مطلب کہیں سے کہیں چلا گیا معلوم ہوا بھائی کتابیں دنیا میں آنا لانا آسان ان کو پڑھنا آسان ان کو سمجھنا اور صحیح حکم رسول کام رسول تک پہنچنا یہ ہے اصل عالم کا کام ہم ہم نے اپنے بزرگوں کی برکت سے اور جتنا علم میں مصروف رہتے ہیں ہاں، بس برکت سے ہمیں حقیقت سمجھ آپ کو بھی انشاءاللہ میں نے قریب کر لیا ہو گئے قریب کے نہیں بس دو لفظ یاد رکھا مکلف اور غیر مکلف غیر مکلف کی توہین بے عزتی ایزا خدا رسول کی ہے بے آئی نہیں اور کافر ہو جائے گا اور اگر مکلف لوگ ہیں چاہے صحابہ ہیں چاہے اہل بیت ہیں چاہے مولا علی ہیں چاہے صدیق اکبر ہیں چاہے اولیاء ہیں داتا علی حجویری ہیں کوئی اگر کوئی بندہ ان کی مخالفت کرتا ہے ان کے خلاف ہوتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں شبہ موجود ہے کیونکہ مکلف ہیں لہذا ہو سکتا ہے کہ اگلا ان کو سمجھ رہا ہو کہ ان سے غلطی ہو گئی اور ان سے غلطی ہونا ممکن ہے جب ممکن ہے تو شبہ ہو جہاں شبہ پایا جائے وہاں تکفیر نہیں ہوتی یہ قانون ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایسے پاک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں آنا تمہارا ہمارا کام پھر بدبختی کے سوا کچھ نہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں جب آتے ہیں تو ان کا آپ کو سمجھا دیا ہاں، کہ وہ معاشرت ہے خاندانی تعلقات ہیں ہیں ہیں سہ سہ چیزیں باتیں یا ان کے سامنے شبہ ہے اب کیا خیال ہے آپ کا حضرت طلحہ زبیر جو مقابلے میں آئے مولا علی کے وہ سمجھتے تھے علی غلط ہے معاویہ پاک آئے تو وہ سمجھتے تھے علی غلط ہے عجیب بات ہے کہ خود مولا علی کے بیٹے ان کو کہتے تھے منہ مبارک پر ابو جی آپ سے غلطی ہوگی آپ کیا کہو گے مشہور قصہ ہے امام حسن کا رو رو کر کہہ رہے تھے ابو جان آپ کو تین باتوں سے منع کیا تھا آپ نے رکے تو یہ سب آپ وہی کچھ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں میری مانتے تو یہ نہ ہوتا کیا کہو گے تم نے ان پاکیزہ شخصیات کو جو خدا یا رسول کے ساتھ ملا رکھا ہے یہ بہت بڑا کفر ہے ہے امت امت ہوتی رسول رسول ہوتا ہے اور پھر آج آج یہاں تک یہ بکواس جا پہنچی او جی یہ امتی ہے اور یہ سید ہے اللہ تیرے بولنے پر تو نے سید کو امتی نہیں سمجھا تو کہہ رہا یہ سید ہے اور یہ امتی وہ کتے کا بچہ جو سید ہے پھر وہ کیا بنا وہ رسول بڑھ گیا وہ حرام زادے ایسے بکواسات کر کے سجدوں کو بیڑا گرد کر دیا تم نے بے غیرت کے بچے خوش آمدی نہ بنو امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے خوش آمدیوں سے کیا عراقی ہو ہمیں اتنا ہی مانو جتنا شریعت اجازت دیتی ہے اس سے زیادہ نہ مانو تمہارے ماننے نے ہمیں بدنام کر دیا امام زین العابدین کا فرمان ہے تاریخ دمشق میں موضوع سمجھ آ گیا آج کیا تاریخ ہے چودہ یہ آئندہ جمعہ کتنا بنے گی یہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز ہم نے ادا کرنا ہے سندر اڈے کے ساتھ ہے میلاد چوک ایک جمعہ ہم وہاں پر ادا کریں گے اللہ کے فضل سے وہاں کے ایک رئیس بندے ہیں سید ہیں جدی پشتی پیچھے ان کے اولیاء ہیں انڈیا میں ان کے سید بابا سید علی عباس شاہ صاحب رحمہ اللہ ہوشیار پور ضلع میں ان کا دربار شریف ہے وہاں ہوتا ہے برادری ادھر آ کر شیعہ بن گئی وہ شاہ صاحب میرے پاس کسی مسئلے میں آئے تو ہمارا جس طرح کام آئے میں نے تبلیغ شروع کی باتیں شروع کی اللہ پاک نے ایسا اثر ان کے دل پہ ڈالا وہ سنی ہوئے جلسہ کروایا اور جلسے میں اپنے سنی ہونے کا اعلان کیا پھر ان پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اپنی ذاتی جیب خرچ سے تقریباً دو کروڑ روپیہ لگا کر مسجد شریف بنائی مسجد شریف کا نام رکھا جامع مسجد عائشہ صدیقہ اب برادری ایک طرف ان کا اسم شریف ہے سید تجمل حسین شاہ صاحب انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ آپ نے جمعہ پڑھانا افتتاح آپ سے ہوگا اور پھر یہاں ہمیشہ کے لیے جو بندہ جمعے کے لیے دیں گے وہ آپ کا ہی ہوگا تو ان شاء اللہ لذیذ آئندہ جمعہ ٹھیک ایک بجے خطاب شریف ہوگا اور جو کچھ بیان کروں گا وہ سیدہ طیبہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کروں گا کیوں کروں گا روم کے حوالے سے کیونکہ مسجد کا نام شریف کوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ برادری ان کی جو ہے وہ ادھر ادھر ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ پھر دیکھنا کہ چشتی جی کیا کرتا ہے اچھا میرے بھائیو عید شریف انشاءاللہ یہیں یہاں یہیں پڑھیں گے کتنے بجے سورج چڑھ رہا ہے پانچ بجے سمجھو یعنی پانچ چھ سات ساڑھے سات بجے انشاءاللہ شاء نماز عید یہاں ادا کریں گے السلام علیکم